جی جناب جی ہم نے تو سوالوں کے جواب بھائی سوالوں کے جواب آپ بتائیں یہ جو سوال آپ نے لکھے ہیں وہ اصولی ہیں یا فروئی ہیں یہ فروئی ہیں فروئی ہیں میں جو بات کر رہا ہوں یہ اصولی ہے کہ فروئی ہے اگر آپ عنایت کر سکتے ہیں افسوس ہے یار ہیں آپ کو یہی عنایت کروں کہ دال کھانا جائز ہے یا نہیں ہے آپ کو پورا اسلام نظر نہیں آیا جو چھوڑ بیٹھے اور یہودیت اپنا چکے اور تمہارے تمام وابی جتنے ہیں وہ سعودی عرب کے ادھر ادھر کے جتنے ہیں وہ سارے فرنگیت کے غلام ہیں فرنگیوں کے نظام کو اپنا چکے ہیں ان کی تائید ان کے نظام میں شامل ہیں اور جناب وہاں پر جو سعودی عرب ہے وہ برطانیہ نے اسے لیا گیا ہے برطانیہ ان کا محافظ ہے برطانیہ کا نظام چل رہا ہے برطانیہ کے متعبے ہیں وہ اور وہاں پر جو چور کا ہاتھ کاٹنے رکھا ہوا ہے یہ دوسرا وہ بیرونی کے لیے ہے اندرونی جو ہے ان کے ان کے متعلق کوئی قانون نہیں ہے یہ سارا کیوں ہے خیر تو ہے تو اتنے اصولی اتفاق کفار سے رکھ کر ان کی غلامی ان کی پابندی ان کے دا. یہ بتاؤ تمہارے ملک جتنے ہیں یہ سارے اقوام متحدہ کے پابند ہیں یا نہیں ہے رکنا ہے یا نہیں میں حضور میں اتنی میں میں آپ کو بات کر دیتا ہوں کہ میں جو ہے نا دیوبندی اور اہل حدیثوں سے اگر میں ان سے محبت رکھتا ہوتا تو اس سوالوں کا جواب میں آپ سے نہ لیتا میں جواب اس لیے لے رہا ہوں تاکہ میں ان کو جواب دے سکوں تو یہ جواب یہ یہ بات چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ناجائز ہے یہ بات چھیڑنا جہاں پر اصولی جھگڑے ہو فروئی جھگڑے نہیں کیا جاتا کہاں آپ کو اتنا معلوم نہیں ہے ان کے ساتھ اختلاف اصولی عقائدی ہے تم جو ہے وہ اس کو لے چکو یہ تو فکی مسئلے ہیں یار بھی جائزہ نہیں یہ تو فکی مسئلہ ہے اس کو کون کہتا ہے اعتقادی مسئلہ اگر ایک آدمی جاری کو نہ جائے سمجھتا بدارتی ہوگا کیا اگر حرام سمجھتا تو بن جائے گا کیا سمجھ نہیں آ رہی آپ کو جی جی یہ تو نہیں ہوتا اگر وہ ہمیں یہ کہیں کہ یہ تو خدا کے بندے یہ باتیں جو ہیں یہ فروئی جھگڑے ہیں وہ خبیص کے بچے اسی جھگڑوں میں رکھ کر اپنے عقائد کو چھپانا چاہتے ہیں تم ان کے عقائد کو چھپانے دیتے ہو جس طرح کے فرنگی کتا کرتا ہے وہ سائنس اپنے آگے کرتا ہے تہذیب اپنے پیچھے کرتا ہے تہذیب آگے کرے تو کھ نہیں بچتا اس کا وہ ماں چود ہے ماں چود کو کون قبول کرے گا ایک آدمی گاڑی بناتا ہے جہاز بناتا ہے ماں چودتا ہے ایک آدمی نہ جہاز بناتا ہے نہ گاڑی بناتا ہے اپنی ماں کو قبلہ سمجھتا ہے بتاؤ بندہ کون ہے انسان کون ہے کیسی عجیب بات ہے وہ سائنس کو آگے کر دیتا ہے تم بھی سائنس کو آگے کر لیتے ہو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی جی میں آپ سے جو ہے نا بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہتا میں صرف آپ سے جو ہے نا یہ سوال میں وہ میں بحث نہیں کر رہا بحث علم والے سے ہوتی ہے آپ کو کیا معلوم علم کیا ہوتا ہے میں اس وقت صرف بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ نے یہ پیغام جو لکھا ہے یہ غلط لکھا ہے آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ اصولی باتیں جن کے ساتھ اصولی جھگڑے ہیں ان کے ساتھ وہ مسئلہ اور پھر آپ جیسا اصولی جھگڑے جو ہیں یہ چلا نہیں سکتے کیونکہ علم والوں کا کام ہے آپ کے متعلق یہ حکم ہے کہ اپنے آپ کے ہاں جی اپنا آرفتا فلزم پہچان لیا تم نے حق کو فلزم لازم پکڑ لو بس آرفتا فلزم اس کے آگے تم فبح صاحب کا کام نہیں ہے ہاں السلام علیکم